بچوں اور گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں فجر کی نماز کا وقت ہے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نماز کے لیے آ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی ہی میں ایک حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے جب نماز کا وقت ہوتا تو سیدھے جماعت خانے میں آ جاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے سب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں روز جس وقت فجر کی نماز تقریباً ہوا کرتے تھے آج ڈیلے ہو رہا ہے وقت آگے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں سارے صحابہ انتظار میں ہیں اتنے میں بڑے تیز قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے سیدھے مسلح پر آئے صحابہ کھڑے ہوئے اور اس دن صحابہ کا بیان ہے فجر کی نماز بہت مختصر ہوئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فجر کی نماز پڑھائی سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان فرمایا اے میرے صحابہ سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ایک ضروری بات کرنی ہے اندازہ لگاؤ وہ کتنی بڑی خبر ہوگی کہ آج اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز کے مقابلے میں لیٹ آئے ہمیشہ کے مقابلے میں فجر کی نماز مختصر ہوئی اور نماز کے بعد میں اعلان ہوا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو ایک ضروری بات کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایسی عجیب بات سنائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب بلال نے اذان فجر دی ہے میں نے فجر کی دو رکعت سنت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں میں سو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی دو رکعت سنت میں نے پڑھی اس کے بعد میں سو گیا سو کیا گئے اللہ کی طرف سے سلا دیے گئے سو کیا گئے اللہ کی طرف سے سلا دیے گئے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی جب سو جاتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے تو دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسج دینا چاہتے تھے ایک پیغام بھیجنا چاہتے تھے اس لیے فجر کی سنت نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا جب آنکھ کھلی ہے جلدی سے آئے دو رکعت فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ میں تمہیں وہ خواب سناؤں جو ابھی فجر کی سنت کے بعد اور فرض سے پہلے مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب خواب سنایا فرمایا اے میرے صحابہ جیسے ہی میں لیٹا ہوں اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی خود جلوہ فروز ہے میں نے خواب میں دیکھا اللہ خود موجود ہے اور فرشتوں کی جماعت موجود ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں ہر ایک فرشتہ دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے ہر ایک فرشتہ اللہ کے قریب جلدی پہنچنا چاہتا ہے گویا ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا فرشتوں کے درمیان میں کہ ہر ایک آگے بڑھنا اور اس کے اللہ کے قریب جانا چاہتا تھا میں یہ منظر دیکھ دیکھ کر حیران ہو گیا اتنے میں اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا اے میرے محبوب دیکھو یہ فرشتے آپس میں مسابقہ کر رہے ہیں یہ سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور کچھ خبر دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے مولا آخر ایسی کون سی خبر ان کے پاس ہے جس کے لیے یہ اس طریقے سے جلدی کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہا گیا اے میرے محبوب آپ کی امت کے کچھ ایسے اعمال ہے جو امت دنیا میں کرتی ہے یہ فرشتے ان اعمال کو لے کر آئے ہیں اور ہر ایک جلدی کرتا ہے کہ آپ کے امتی کے وہ اعمال میرے پاس پہنچا دے ہر ایک اس کی جلدی میں لگا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو مولا یہ مسابقہ کیوں کر رہے ہیں یہ جلدی کیوں کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرمایا گیا اے میرے محبوب وہ اعمال مجھے اتنے پسندیدہ ہے اتنے پسندیدہ ہے کہ جو فرشتہ وہ عمل میرے پاس پہلے لے کر آئے گا میں اس کے اوپر خوش ہو جاؤں گا اور اس پر اپنی رحمت کو نازل کر کر دوں گا تو فرشتوں کو رحمت چاہیے اللہ کی رضامندی چاہیے اس لیے ہر ایک فرشتہ وہ عمل لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتے وہ عمل لے کر آئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے تاکہ مولا ان سے خوش ہو جائے تو سوچو ان اعمال میں کتنی برکت ہوگی کہ جن اعمال کے لانے والے پر اللہ خوش ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سوال کیا کہ مولا مجھے یہ تو بتلا میرے امتی کے وہ کون سے اعمال ہے وہ کون سے اعمال ہے جو تجھے اتنے محبوب ہے کہ جو فرشتہ لے کر آئے اس پر تو رحم فرماتا ہے اس سے تو راضی ہو جاتا ہے آخر وہ اعمال کون سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ میرے محبوب آپ کی امت کے میرے بندوں اور بندیوں کے وہ تین اعمال ہے جب یہ تین اعمال میرے پاس آتے ہیں میں بہت خوش ہو جاتا ہوں تو آپ کی امت کے وہ تین اعمال ہے اور اس میں پہلا عمل ہے کسرت المساجد کہ جب ایمان والا اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے پھر گھر سے نکلتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے ہر ہر نماز میں مسجد کے لیے پہنچتا ہے یہ اس کا قدم بڑا بڑا کر مسجد کی طرف آنا یہ پہلا وہ عمل ہے جو مجھے بہت پسندیدہ ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والا جب گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے تو کثرت الخطا المساجد مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھنے والے یہ پہلا عمل ہے دوسرا عمل فرمایا گیا میرے محبوب الوضو علی المکارے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ایمان والا وضو کر لیتا ہے اس کا یہ عمل بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سردی کا موسم ہے ہمت نہیں ہوتی ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی لیکن ایمان والا فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ایک آدمی نیند سے اٹھا ہوا ہے چہرے پر پانی ڈالنے اچھا نہیں لگتا ہے نیند میں ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے دھو لیا اللہ فرماتے ہیں الوضو المکارے کہ ناپسندیدگی کے وضو کر لینا یہ عمل بھی مجھے بہت پسندیدہ ہے تاراوی پڑھ کر گیا ہے دن بھر کا تھکا ہوا ہے ابھی لیٹا نہیں ہے سہری کا وقت ہو گیا یہ اس کا اٹھ کر وضو کر لینا تحجد میں میں کھڑا ہو جانا اللہ فرماتے یہ عمل مجھے بہت پسندیدہ ہے اور تیسرا عمل بتلایا اے میرے محبوب انتظار بعد باد کہ ایمان والے کا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ عمل بھی مجھے بہت پسندیدہ ہے ایک نماز پڑھ لی اب انتظار کر رہا ہے اور انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہے کام دھندہ چھوڑ دے کہ بھائی میں تو اب جمعہ پڑھ لی ہے اثر تک مسجد میں بیٹھ کر انتظار کروں گا انتظار کا مطلب یہ ہے نماز مسجد میں پڑھ لی اپنے کام میں لگ گیا اپنے بزنس میں لگ گیا لیکن دل کے اندر یہ بات ہے کہ اثر کا وقت آئے گا پھر مسجد میں آ جاؤں گا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اس اسی کو فرمایا انتظار السلاة بعد السلاة اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ذل یوم لا ظل الا ظلو کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن سر پر سایہ نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ بڑے اتمنان سے سائے میں ہوں گے ان سات میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین عمل نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ناپسندیدگی کے باوجود وضو کر لینا مسجد کی طرف قدم بڑھا لینا یہ تین عمل اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ جو فرشتہ یہ عمل لے کر آئے اللہ اس کے لیے مغفرت کے اور رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ جب یہ تین عمل میں اتنی برکت ہے تو وہ وہ آدمی جو واقعیتا نماز پڑھتا ہے اس نماز پر اسے کتنا بڑا اجر ملے گا یہ تو سب مقدمات ہے آدمی مسجد میں آتا ہے آدمی وضو کرتا ہے آدمی نماز کے لیے ویٹ کرتا ہے لیکن جب وہ ایکچولی نماز پڑھتا ہے تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو دین کا ستون ہے نماز تو ریلیجن کا پلر ہے جس نے اس کو مضبوط بنا لیا اس نے دین کو مضبوط بنا لیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام کے کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا قارون میرے بھائیوں سوچو ہم میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے فیرون کا کیا انجام ہوگا ہم کہیں گے وہ جہنمی اللہ نے اسے ڈبو دیا تھا قارون کا کیا انجام ہوگا ہم کہیں گے وہ جہنمی اللہ نے اسے زمین میں ڈھسا دیا تھا ہم خود کہتے ہیں فیرون جہنمی ہے قارون جہنمی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انجام ان لوگوں کا ہوا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا بھی وہی انجام ہے اس سے ہم اندازہ لگا ہے کتنی سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے میرے بھائیو الحمدللہ للہ سم رمضان کے مہینے میں ہماری نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے ہم مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول اتنا پیارا ہو جاتا ہے ہماری ماں بہنیں بچیاں بیویاں سب نمازوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن میرے بھائیو قرآن نے اللہ نے نبی نے نماز صرف رمضان کے لیے نہیں بتلائی ہے ہمارے پورے سال میں ہمارا نمازوں کا اہتمام ہو اس لیے میرے بھائیو آج نیت کرے جمعہ کا مبارک دن ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے ہم سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر مرنے کی شام تک انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کہو میرے بھائیو انشاءاللہ یہ نیت کرو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے قرآن کریم نے بڑی سخت وعید بیان کی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ہے ایک آخری بات بیان کرو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور اعلان ہوگا اس جدونی یا ابن آدم اس جدونی یا ابن آدم اے ابن آدم آجا آج کل قیامت کا میدان ہے آ مجھے سجدہ کر لے تو مجھے سجدہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا اللہ کا اعلان ہو رہا ہوگا آؤ آؤ سجدہ کرو آؤ آؤ سجدہ کرو جو سجدہ کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اعلان ہوگا تو وہ لوگ جو دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ آپس میں کہیں گے اللہ بلا رہا ہے اللہ سجدہ کرنے کہہ رہا ہے سجدہ سجدے پر اللہ معاف کر دینے والا ہے دنیا میں نماز پڑھنے والے آگے بڑھیں گے سب مل کر سجدہ کریں گے ادھر ان کی پیشانی زمین پر پڑے گی ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے بندو اے میری بندیوں میں تمہاری پیشانی کو پہچانتا ہوں جاؤ جاؤ میں نے تمہارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا ایمان والے بڑی خوشی سے جنت کی طرف بڑھ جائیں گے ادھر اعلان خداوندی جاری ہے اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے یوم یکشفو عن ویدعون شفوان ہوگا آ جاؤ آ جاؤ جو بچے وہ بھی آ جاؤ سجدہ کرو جنت میں جاؤ سجدہ کرو جنت میں جاؤ اس جدونی آؤ سجدہ کرو وہ لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر کو اللہ کے سامنے دنیا میں نہیں جھکایا یہ لوگ لوگ بھی کہیں گے مشورے کریں گے آج تو اللہ سجدے پر جنت دیتا ہے دیکھو وہ گروپ جنت میں چلا گیا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں ہم بھی سجدہ کر کے جنت میں چلے جائے قرآن کہتا ہے آئیں گے سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے سجدہ کرنے کے لیے سب ریڈی ہو جائیں گے سجدہ کرنے کی تیاری کریں گے وہ جھکنا چاہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ بینڈ ہونا چاہیں گے اللہ کی طرف سے ان کی کمر میں ان کی بیک میں آئن کی پلیٹس کو ڈال دیا جائے گے جائے گا وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں پائیں گے لوہے کی تختیاں ہوگی جسے جہنم میں جلایا گیا ہوگا وہ اس ان کی کمر میں ڈال دی جائے گی وہ بینڈوں بجانا چاہیں گے بینڈ نہیں ہو پائیں گے چیخ نکلے گی پھر کھڑے ہو جائیں گے اگین ٹرائی کریں گے کہ چلو آج تو سجدے پر اللہ جنت دیتا ہے پھر جھکنا چاہیں گے لیکن وہ لوہے کی تختیاں ان کی کمر میں ایسی ڈال دی جائے گی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے قرآن کہتا ہے لا يستطيعون سجدہ نہیں کر پائیں گے خاشیتن ابصارهم ترحقہم ذلہ نگاہیں جھکیں ہوئی ہوگی زلیل ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے بندو اے میری بندیو تمہیں دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تم نے سجدہ نہیں کیا جاؤ آج میں نے تمہیں سجدے سے محروم کر دیا اس وقت وہ روئے گا قرآن کہتا وَقَدْ كَانُوا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اس وقت وہ روئے گا وہ بندی روئے گی اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے آنکھوں آنکھوں سے سے آنسو ختم ہو جائیں گے خون نکلنے لگے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا بالی تجھے دنیا میں میری پڑی نہیں تھی آج مجھے بھی تیری پرواہ نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا ہم احتمام کریں میری ماں بہنیں نمازوں کی ہم پابندی کر لیں قرآن کا وعدہ ہے نماز کی پابندی کرو تنہا ان الفحشائی والمنکر اللہ ہر گناہ سے تمہیں بچائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے بڑے مفتی ہے حضور کے صحابی ہے فرماتے ہیں بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جو ایمان والا نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا ہے وہ سمجھ لے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے سر جھکانے کی جس کے ایمان سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے جس نے نماز کی توفیق ہو گئی اس کا ایمان مقبول اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان والا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے یا وہ کافر ہو کر مرے گا یا منافق ہو کر مرے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمائے ہمیں نمازوں کا احتمام نصیب فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وسیعت فرما کر گئے وما ملکت آخری نبی یہی وسیعت کر کے گئے کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا نمازوں کی پابندی کرنا آج اللہ کے فضل سے رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور الحمدللہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں لیکن آج نیت کرے کہ جو باقی مانا ماندہ زندگی ہے اس میں بھی اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین وآخر الحمدللہ